ندامت کا مطلب سچی توبہ اور استغفار وہ ہے جس میں اپنے گناہوں پر ندامت ہو ندامت کا کیا مطلب ہے ندامت دراصل دل کے اس درد کا نام ہے جو محبوب اور پسندیدہ ترین چیز کے ہاتھ سے نکل جانے یا فوت ہو جانے سے ہوتا ہے مثلا کسی کو اس بات کا علم ہو جائے کہ عن قریب اس کی اولاد پر کوئی بڑی مصیبت یا آفت آنے والی ہے تو ظاہر ہے اس خبر سے اس کے دل پر بڑا صدمہ ہوگا اور وہ خوب روئے گا ایک شخص کو کسی ماہر طبیب نے بتایا کہ تیرے بیٹے کا مرض لا علاج ہے اور یہ عن قریب مر جائے گا تو اس شخص کے دل پر رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا اب اسی مثال سے گناہوں پر ندامت کو سمجھیں انسان کی اپنی ذات اسے اپنے بیٹے سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اور گناہ دنیا کی ہر بیماری سے خطرناک بیماری ہے اور جہنم کی آگ موت سے زیادہ بڑی بلا ہے اور گناہوں کے عوض جہنم میں جانے کی خبر دینے والے خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی خبر ایک طبیب کی خبر سے بہت زیادہ سچی ہے پس گناہ ہونے کے بعد کی ندامت یعنی رنج و غم اس سے زیادہ ہونا چاہیے جو کسی کو اپنے بیٹے کے لا علاج ہونے اور عن قریب مرنے کی خبر سن کر ہوتا ہے یاد رکھیں اپنے گناہوں پر جس قدر رنج و غم زیادہ ہوگا اسی قدر گناہوں کے دور ہونے کی توقع زیادہ ہوگی چنانچہ صحیح ندامت کی پہچان یہ ہے کہ دل نرم ہو اور آنسو کثرت سے نکلیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ توبہ کرنے والے کے ساتھ بیٹھا کرو ان کے قلب نرم ہوتے ہیں اور ندامت کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ گناہوں کی مٹھاس اور رغبت دل سے دور ہو جائے اور ان کی تلخی اور اس سے نفرت دل میں بیٹھ جائے